درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب سے کہ پانچ منٹ میرے تشریف لائیں چیچا وطنی سے ہمارے مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے علماء کرام آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو مشرق و مغرب کے مسلمان بے چین ہیں یہ محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے جتنی محبت امتیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی باپ کو کسی ماں کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں ہو سکتی مظہری میں وجی ایوم عظیم بھی جہنم کے ضمن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام فرمائیں گے اے اللہ پاک آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی نہیں مانگتا صرف اپنے لیے مانگتا ہوں اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ پاک آج اپنے لیے نہیں مانگتا اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں یہ جو نموس رسالت کے تحفظ کی تحریک کبھی اس کو شدت پسندی اور انتہا پسندی کہا جاتا تھا آپ کے اکابر کی جوہد مسلسل کا نتیجہ کیا ہے کہ ترپن کی تحریک ختم نبوت میں ختم نبوت کا نام لینے والوں کو حکمران گولیوں سے شہید کرتے تھے اور آج ہمارے اکابر کی مسلسل کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جیسے کیسے بھی حالات ہیں آج آپ کی کوششوں کی وجہ سے حکمران خود یوم عشق رسالت معاب بنانے پر مجبور ہیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام لیواؤ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب جس انداز میں رات مولانا زبار بہادر بریلوی اور الحدیث مکتبہ فکر کے علماء کرام کو کی اس سٹیج پر ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترپن کی تحریک ختم نبوت میں مولانا ابو الحسنات قادری کے لیے پانی کے لوٹے بھر کر بیت الخلا میں رکھے تھے اور کسی نے پوچھا تھا شاہ جی یہ تو بریلوی ہے شاہ جی نے فرمایا تھا ناموس رسالت کے لیے آج کا حکمران بھی چند قدم اٹھائے تو عطا اللہ شاہ بخاری اس کے آنگن میں اپنی داڑھی سے جھاڑو پھیرنا اعزاز سمجھے گا کیونکہ ختم نبوت کے مسئلے کے اصل محرک ہمارے اکابر ہیں اور میں آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم رہنما نے لکھا ہے کہ اثر کے بعد کا وقت تھا کلندر عطا اللہ شاہ بخاری ترپن کی تحریک ختم نبوت میں قید و بند کی سوگتے برداشت کرنے کے بعد ایک بیمار عطا اللہ شاہ بخاری ظاہری طور پر باہر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص اٹھ کر گئے کسی نے پوچھا یہ کون تھے شاہ جی نے کہا آپ ان کو نہیں جانتے کہا نہیں کہا یہ قاسم علوم کے استاد تھے ان کا نام مولوی محمود ہے اور دنیا اس کو مفتی محمود کہتی ہے اور اس کے چہرے اس کی پیشانی کی وسیعت بتاتی ہے یہ محمود بھی کچھ سومنا توڑے گا اور سات ستمبر انیس سو چوہتر میں اس محمود نے سومنا توڑا تھا آج انشاءاللہ یہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اسی محمود کا بیٹا مولانا فضل الرحمان اگر ہمارے سب لوگ ہم انشاءاللہ العزیز پوری امت کی قیادت کرتے ہوئے گستاخان رسول کو جس طرح پاکستان میں کیفرے کردار تک پہنچایا ہے انشاءاللہ العزیز عالمی سطح پر قانون سازی میں بھی یہی درویش کردار ادا کریں گے وسط دل تو بہت مگر وسط صحرا ہی کم